محمد بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے نے اپنا ایک اونٹ کھو دیا میں میں میں عرفہ کے کے کے دن اسے تلاش کرنے لیے نکلا تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو لوگوں ساتھ عرفات کھڑے دیکھا میں نے کہا اللہ کی قسم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل حمس میں سے ہیں آپ کا یہاں عرفات میں کیا کام کیونکہ قریش حمس میں شمار ہوتے تھے اور آپ قریشی ہی تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھپن